حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دینار دے کر بھیجا کہ ان کے لیے قربانی خرید لائے چنانچہ اس نے ایک دینار میں جانور خریدا اور پھر اسے دو دینار میں فروخت کر دیا اور پھر لوٹتے ہوئے ایک دینار میں دوسرا جانور خریدا چنانچہ اس نے جانور کے ساتھ وہ دینار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کر دیا اور اس کے لیے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی سنن ابو داود حدیث نمبر 3386